حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اجم کی زمین فتح ہوگی وہاں تمہیں ایسے کمرے ملیں گے جنہیں حمام کہا جائے گا ان میں مرد تہبن کے بغیر داخل نہ ہو اور عورتوں کو ان میں داخل ہونے سے منع کرو مگر بیمار یا نفاس والی داخل ہو سکتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو اڑتالیس